وبلغنا رسوله النبي الكريم اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رئی اور اگر تمہیں کچھ شک ہو نمان زدنا اعلی عبدینہ اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے مثلی اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ شہدا اکم من دون اللہ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو حمایتیوں کو بلا لو ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو اس سے پہلے جو آیتیں گزری اس میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات اور اپنی صفات کا بیان فرمایا تھا تو جس سے ان لوگوں کی تردید ہو گئی اور ان لوگوں کا رد ہو گیا کہ جو اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کو نہیں مانتے جو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے منکر ہیں ان کا ان آیتوں میں رد ہو گیا اور اب یہاں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی نبوت کا بیان فرما رہا ہے تو اس سے منکرین نبوت کی تردید اور منکر نبوت کا رد ہو رہا ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا تھا کہ اس کی ذات تک کس طرح سے رسائی ہو سکتی ہے اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات تو بہت اعلیٰ اور عرفا ہے اور تم ادنا ہو تو ادنا اعلی تک کیسے رسائی کر سکتا ہے اور اس کی پہنچ کیسے ہو سکتی ہے تو اس واسطے کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ جس واسطے سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف گویا کے ایک طرح سے پہنچ اور رسائی ہو سکتی ہے اور وہ واسطہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ تم ادنا ہو ہم اعلیٰ ہیں تو اس لیے تمہاری پہنچ اور رسائی ہم تک جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے تو تم میرے محبوب کی ذات گرامی تک جو ہے پہنچو اور ان تک رسائی حاصل کرو ان تک پہنچنا گویا کہ ہم تک پہنچنا ہے اور اس آیت کا تعلق پچھلی آیتوں سے اس طرح سے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی معرفت اپنی مخلوق کے ذریعے کرائی اور شاید ہوا تھا کہ یا الناس ربکم خلقکم واللذین من قبلکم اے لوگو تم اس رب کا اپنے پروردگار کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے باپ داداؤں کو پیدا فرمائے تو اس طرح سے اپنی معرفت کرائی تھی یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت اس کتاب مبین کے ذریعے کرائی جا رہی ہے اس سے پہلے آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا بیان فرمایا تھا تو اللہ کی عبادت بہت بڑی جو ہے شہادت کی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کس طرح سے کی جائے اللہ کے یہاں کون سی عبادت مقبول ہوتی ہے تو یہ انسان نہیں جان سکتے تھے اور لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کون سی عبادت مقبول ہے اور کون سی عبادت جو ہے مقبول نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تعلیم اور اس کا طریقہ کسی کتاب کے ذریعے ہی جو ہے بیان کیا جا سکتا تھا تو پھر یہ کہ وہ کتاب ایسی ہو کہ جس کا واضح طور پر دلائل سے من جانب اللہ ہونا یعنی اللہ کی کتاب ہونا ثابت ہو تو اللہ تبارک و تعالی یہاں اسی کتاب کا بیان فرما رہا ہے کہ جس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ عبادت اللہ کے یہاں کون سی مقبول ہوتی ہے اور اس عبادت کا طریقہ جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں اور جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھے ہوئے ہیں تو وہ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں اور بتوں کی پرستش وہ مقبول سمجھ کر ان کی عبادت مقبول سمجھ کر ہی جو ہے وہ کر رہے ہیں حالانکہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے اور بالکل باطل ہے اور بالکل جو ہے یہ جو ہے وہ شرک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر جو ہے اس کتاب کے کہ جس کے ذریعے سے یہ یہ تعلیم اور یہ طریقہ بیان فرمایا ہے اس کی دلیل یہاں پر بیان فرمائی جا رہی ہے اور پھر دلیل بیان فرمانے میں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب مبین کے جو مخاطب اول تھے یعنی عرب ان کے مذاق اور ان کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس طریقے سے اس کی دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے تو گویا کہ اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات کا ذکر اس طرح سے بھی بیان فرمایا تھا کہ ہم نے آسمان سے بارش برسائی جس سے کہ تمہارے کھانے پینے کی غذائیں تمہارا رزق جو ہے وہ پیدا فرمایا تو گویا کہ اس سے پہلی آیت میں اس رزق کا اور اس نعمت کا ذکر فرمایا کہ جو جسمانی رزق سے تعلق رکھتا ہے جسمانی رزق کا بیان ہوا جس سے اللہ رب العزت کی ربوبیت ظاہری یعنی جسمانی کا بیان ہو رہا ہے اور اللہ رب العزت کی ربوبیت ظاہری کا اظہار ہوا اب گویا کہ یعنی اس جو ہے وہ رزق کا بیان ہو رہا ہے اور اس بارش کا بیان ہو رہا ہے کہ جو رحمانی بارش ہے وہ تو آسمانی بارش تھی جس سے جو ہے رزق کے جسمانی پیدا ہوا اور اللہ رب العزت کی ربوبیت جسمانی کا اظہار ہوا ظاہری جسمانی ربوبیت کا جو ہے وہ بیان ہوا اب گویا کہ یہاں پر جو ہے رحمانی بارش کا بیان ہو رہا ہے کہ جو قرآن ہے کہ جس سے جو ہے ایمانی رزق یعنی تقوا اور پرہیزگاری جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے تہارت پیدا ہوتی ہے تو یہاں جو ہے یہ بیان ہو رہا ہے اور اس آیت کا تعلق اس طرح سے فنا کے وین کنتم فی رئی بن نمانس کہ اگر تمہیں کچھ شک ہو تو یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے دلوں میں شک ہو بلکہ یہ فرمایا کہ تمہیں کچھ شک ہو تم شک میں مبتلا ہو تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جس شک کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے وہ عارضی شک ہے جس کو جو ہے وہ دور کیا جا سکتا ہے تو فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہو مما نزلنا نہ عبدنا اس کے بارے میں کہ جو ہم نے نازل فرمایا نزلنا یہ لفظ تنزیل سے بنا ہے اور تنزیل کے معنی آتے ہیں عربی میں آہستہ آہستہ اتارنے کے تو اہل عرب کو اور مخالفین قرآن اور منکرین قرآن کو ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ قرآن جگبارگی کیوں نہیں اتر جاتا جیسا کہ انہوں نے کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ کہا اور ان کا یہ مقولہ قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کرنا کہ قرآن واحدہ کہ وہ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن جگ بارگی محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر کیوں نہیں اتار دیا جاتا یہ کیا کہ ایک ایک آیت دو دو آیتیں کچھ کچھ صورتیں نازل جو ہے وہ کی جاتی ہیں اتاری جاتی ہیں یہ تو ایسے ہی ہے جیسا کہ جو ہے شعرا سوچ سوچ کر جو ہے ایک ایک دو دو اشعار جو ہے وہ جناب لکھتے رہتے ہیں پھر یہاں تک کہ ان کا دیوان تیار ہو جاتا ہے تو یہ تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی معذ اللہ سوچ سوچ کر ایک ایک دو دو آیتیں جو ہیں وہ جناب لکھتے ہیں اور اس طرح سے پھر وہ ہمیں بتلا دیتے ہیں تو یہاں جو ہے وہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی تمہیں اگر شک ہے اس بارے میں کہ جو ہم نے اپنے اس عبد مقدس اور اس خاص بندے پر اتارا تو اب یہ بات کہ تھوڑا تھوڑا قرآن کریم جو ہے وہ کیوں اتارا گیا اس میں بھی اللہ رب العزت کی بڑی حکمت ورنہ تو حضور علیہ السلاۃ وہ تسلیم جو ہے وہ حضرت جبریل حضور سے جو ہے وہ پورے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے رمضان میں لیکن احکام جو ہے وہ نازل ہونے کے اعتبار سے جو ہے وہ بیان فرمائے جاتے تھے تو حکمت یہ تھی کہ اگر بار بھی نازل کیا جاتا تو ان تمام احکامات پر جو ہے بڑی دشواری سے عمل ہو پاتا اور لوگ جو ہے وہ اس کو بڑی دقت محسوس کرتے بڑی تکلیف اس میں محسوس کرتے کہ آپ دیکھیں کہ اس قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں عطا فرمائی گئی تو وہ ایک پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ لکھی ہوئی عطا فرمائی گئی وہ تھوڑی تھوڑی نہیں اٹھائے بلکہ ایک بارگی ہی ایک ہی میں جو ہے وہ لکھی ہوئی ان انبیاء علیہ السلام کو مل گئی بنی اسرائیل کو ایک دم جو ہے وہ کتاب ملی تورات اور انجیل تو اب ان کو جو ہے اخبار جب یہ احکام ملے تو وہ بڑے اپنے آپ کو جو ہے دشواری بھی محسوس کرنے لگی اور انہوں نے یہ کہا کہ سمینا واقعینا کہ ہم نے جو ہے وہ سنا اور ہم نے اس کو اس کو ٹھکرا دیا تو ایک حکمت جو ہے وہ یہ بھی تھی یعنی تھوڑے تھوڑے اور آہستہ آہستہ ایک ایک دو دو چار چار اور کچھ کچھ صورتیں پرانے کریم کے نازل ہونے میں تاکہ جو ہے یہ گرانی محسوس نہ ہو جب آہستہ آہستہ اور تھوڑے تھوڑے طور پر جو ہے وہ احکامات ملتے رہیں گے تو لوگوں کی عادت بنتی رہے گی اس طرح سے ان کو دشواری محسوس نہیں ہوگی اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ کتابیں ان انبیاء کو جو ملی تو بار بارگی ملی کس طرح سے ملی کسی ایک خاص مقام پر جو ہے بلا کر ان نبیوں کو وہ کتابیں عطا فرما دی گئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر کس طرح سے قرآن کریم نازل ہوا کہ تھوڑا تھوڑا اور جناب جو ہے وہ جناب حجاز کی جو ہے وہ سرزمین پر گلیوں میں کوچوں میں اور جو ہے جناب یہاں تک کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بستر مبارک پر جو ہے یہ کرام عطا ہوا تو اس سے آپ دیکھیے کہ یہ یعنی کتنا جو ہے یہ یعنی سوچا جائے غور کیا جائے تو کتنی جو ہے حکمت اور اس میں کتنی مسلحت اور کتنی جو ہے وہ یعنی سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے کہ یعنی ان کو تو ان انبیاء کو تو صرف بارگی میں وہ کتاب مل گئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تیئیس سال کے عرصے میں جو ہے یہ کتاب مبین عطا ہوئی جس سے جو ہے یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یعنی متعدد بار بارہا جو ہے اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا تھا تو اس لیے جو ہے یہ آہستہ آہستہ جو ہے اتارا گیا بہرحال اور بھی اس میں میں میں ان سے چند نے یہاں پر عرض کر دی تو اس کے بعد فرمایا اعلیٰ ابدینہ ہم نے اپنے خاص بندے پر جو یہ قرآن کریم اتارا ہے تو یہاں یہ عبد عبد کا لفظ بھی جو ہے قابل غور ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عبد فرمایا تو بات کیا ہے کہ یہاں اللہ رب العزت کی عطا کا ذکر ہو رہا ہے اللہ رب العزت کی عطا کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے اس خاص بندے پر یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر یہ کتاب مبین نازل فرمائی تو اس مقام کے لحاظ سے اور اس مقام کی مناسبت سے یہاں عبد ہی کا ذکر کرنا زیادہ مناسب تھا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ عطا فرمانے والی ہے اور بندہ جو ہے یعنی یہ خاص بندہ لینے والا ہے تو اس لیے عبد فرمایا اچھا پھر یہ کہ جہاں حضور کی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کا بیان ہو رہا ہے وہاں آپ دیکھیں عبد نہیں فرمایا بلکہ رسول فرمایا اور فرمایا تو ما آتا کم الرسول کہ جو تمہیں رسول عطا فرمائے یا فرمایا کہ ما اللہ و رسول من فضلی اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا تو وہاں جو ہے رسول کے حوالے سے لفظ رسول سے جو ہے سرکار دو عالم کا ذکر ہوا تو بہرحال یہاں پر اب دینا فرمانا کہ ہمارے یہ عبد جو ہے وہ خاص ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خالص اللہ کے بندے ہیں خاص اللہ کے بندے ہیں خالص اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا کیا حال ہے ہم تو نفس کے بندے ہیں ہم جو ہیں دنیا کے بندے ہیں ہم خواہشات کے بندے ہیں ہم جو ہیں درہم و دنانیر کے بندے ہیں تو ہم ایسے بندے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خاص اور خالص بندے ہیں کہ جن کی ہر ہر ادا سے اللہ رب العزت کا پتہ چلتا ہے جن کی ہر ہر ادا سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے یہاں پر عبد فرمایا گیا اور سے یہ پتا چلا کہ عبداللہ ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی جو ہے وہ عظیم خصوصیت ہے اور بڑی عظیم صفت ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ حضور کو عبد فرما رہا ہے اور اب مطلب عبد نہیں اب دینا اور کہیں عبد ہی فرمایا کہیں ابدو فرمایا کہیں ابدینہ فرمایا مطلب عبد نہیں فرمایا کہیں عبد اللہ فرمایا جب وہ اللہ کا بندہ خاص کھڑا ہوتا ہے عبادت کے لیے تو اسی انداز سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد فرمایا تو یہ, یہ, یہ حکمت فرمایا کہ فاتو بصورت کہ تم لے آؤ جو ہم نے اتارا ہے اس جیسی ایک صورت لے آؤ فاتو بصورت مصری صورت کے معنی آپ سمجھ لیں کہ صورت جو ہے یہ لفظ لفظ عربی سورن سے بنا ہے جس کے معنی آتے ہیں شہر پناہ کے اور منزل کے اور درجے کے اور قوت کے تو ہر اعتبار سے یہاں پر جو ہے مناسبت پائی جا رہی ہے تو اب جو ہے منزل کے معنی میں ہو تو دیکھیے کہ پڑھنے والا جو ہے جس طرح سے کہ مسافر جو ہے وہ اپنی مسافت کو طے کرتا ہے اسی طرح سے قرآن کریم کا پڑھنے والا جو ہے وہ اس طرح سے طے کرتے ہوئے جو ہے قرآن کریم کے اختتام تک جو ہے وہ پہنچتا ہے اور دوسرے یہ کہ جس طرح سے کہ شہر یعنی شہر کو وہ دیواریں گھیرے ہوتی ہیں اسی طرح سے جو یہ بھی جو اپنے مضمون کو جو وہ گھیرے ہوتی ہے اور بہرحال تو اس لیے جو ہے یعنی فرمایا کہ بفاتو بھی صورت ہے ایک صورت قرآن جیسی صورت جو ہے وہ بنا لاؤ تو یعنی قرآن جیسی مثل مراد یعنی جس طرح سے کہ قرآن کریم کے الفاظ قرآن کریم کے معنی قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور قرآن کریم میں جیسی پیش گوئیاں اور غیبی خبریں بیان ہوئی ہیں اور قرآن کریم میں جس طرح کا بیان ہوا ہے مضمون بیان کیا گیا ہے اور اس کی صورتوں میں جیسی فصاحت و بلاغت اور جیسی معنوی خوبی اور جیسی الفاظ کی خوبی ہے تو اس جیسی کوئی صورت جو ہے وہ بنا لاؤ من مثل ہی ہی یہ یعنی جیسے کہ ہم کہتے ہیں اس اس کا کی تو ہی کے معنی یعنی قرآن اس کی اس کا مرجع ہی سے مراد قرآن ہو تو پھر معنی یہ بنیں گے کہ فصاحت و بلاغت میں اور قرآن جیسے مضمون اور قرآن جیسے معنی میں جو صورت ہو ایسی صورت بنا, بنا کر لے آؤ تو یہ تو اس صورت میں معنی بنے گی اور اگر ہی اس ضمیر سے مراد جو ہے عبد ہو یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مانا یہ بنیں گے کہ فاتو بصورت مصری تو اس جیسی ایک اس جیسی یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ صورتیں جو پیش کی ہیں تو ان کی طرف سے پیش کی ہوئی جیسی صورت جو ہے وہ لے آؤ <laughs> مطلب یہ ہوا کہ پہلے تو پہلا کام تم تم یہ کرو کہ آسمان کے نیچے ہمارے محبوب جیسی ہستی تلاش کرو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جیسی شخصیت تلاش کرو تو یہیں پر جو ہے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اللہ رب العزت کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جیسی شخصیت نہ پیدا ہوئی اور نہ پیدا ہو تو پھر کیسے جو ہے ان جیسی شخصیت کی جیسی شخصیت جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے تو یہ شخصیت ہی نہیں لائی جا سکتی اور پھر جو ہے جیسی صورت انہوں نے پیش کی ہے قرآن کریم کی تم بھی جو ہے ایسی صورت بنا کر پیش کرو تو اور تم اگر ایسی صورت بنا لو تو پھر جو ہے تم میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دینا تو پھر تمہیں حقیقت حال کا معلوم ہو جائے گا تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ فاتو بھی صورت مصری تو ان کی طرف سے جیسی ایک صورت پیش کی گئی ہے ایسی صورت تم بنا کر تو پیش کرو اور نہ صرف یہ کہ تم اس کے لیے کوشش کرو فرمایا کہ وغیرہ شہدا تم اللہ کہ تم بلا لو شوہدا شوہدا شہید کی جمع ہے جس کے معنی جو ہے گواہ کے بھی آتے ہیں اور حاکم کے بھی آتے ہیں اور جو ہے وہ شہید کے بھی آتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اور مددگار کے بھی آتے ہیں تو گواہ تو عین واردات اور موقع کے وقت موجود ہوتا ہے حاضر ہوتا ہے اس لیے اس کو گواہ کہتے ہیں اور حاکم کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے فیصلے کے وقت موجود ہوتا ہے حکم اپنا جب بیان کرتا ہے تو وہ سنتا ہے اور خود جو ہے موجود ہوتا ہے اس کے سامنے فیصلے کیے جاتے ہیں اس لیے بھی اس کو حاکم کہا جاتا ہے تو فرمایا کہ اور اللہ کی راہ میں جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو وہ وہ بھی شہید اس لیے کہ وہ بھی جو ہے یعنی فوراً جو ہے اللہ کی بارگاہ میں یا جنت میں حاضر ہو جاتا ہے دوسرے لوگ تو قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے لیکن یہ ایسا ہوتا ہے کہ کف سے جسد انسری سے جو ہے اس کی روح جب پرواز کرتی ہے تو یہ فوراً ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے حاضر ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں تو فرمایا جا رہا کہ تم جو ہے اس کام کے لیے نہ صرف یہ کہ تم جو ہے کوشش کرو بلکہ تم اپنے حمایتیوں اور اپنے جو ہے ان بتوں کو بھی جن کو تم جو ہے یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے مددگار ہیں ان کو بلا کر بھی دیکھ لو یا پھر اے منکرین قرآن اور مخالفین قرآن تم جو ہے ان فصیح اور بلیغ عرب کے ان فسحا اور بلاغا کو کہ جو تمہارے ذہنوں میں حاضر ہوتے ہیں شہید معنی حاضر ہونے کے لیے تو وہ عرب کے بڑے بڑے فسحا اور بولا اور بڑے بڑے شاعروں کو جو ہے ہر وقت جو ہے اپنے ذہن میں ان کا تصور کہ فلاں جو ہے بڑا بلیغ شاعر ہے فلاں جو ہے بڑا ادیب ہے فلاں بڑا جو ہے وہ فصیح ہے تو اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ تم اپنے ان بلغا اور فسحا اور ان شعرا اور ان ادابا کو بھی بلا لو کہ جن کا تصور تمہارے ہر وقت ذہن میں موجود ہوتا ہے من دون اللہ دون کے معنی آتے ہیں یعنی کم مرتبے کی اور دون کے معنی حد سے تجاوز کرنے کے بھی آتے ہیں تو بہرحال یہاں پر جو ہے وہ ان کے بدھ اور ان کے حمایتی مراد ہیں ان کن تم سوادتی اگر تم سچے ہو تو یہاں ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو اس سے یہ جو ہے وہ نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کا اس میں یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں احتمال ہے کہ یہ لوگ جو قرآن میں شک کرتے تھے ان کو جو ہے وہ قرآن قریب میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو یہ ہو سکتا ہے سچے ہو ایسا نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ یہاں پر جو کلام ہے اس کا جو انداز ہے اس کو اس کو پیش نظر رکھنا ہوگا اور ظاہر ہے کہ اس کلام کے انداز سے جو بالکل بات کلیئر ہو رہی ہے بالکل واضح ہو رہی ہے کہ یہ موقع اور یہ کلام جس انداز سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ چیلنج کا موقع ہے یہ چیلنج دیا جا رہا ہے اور ان کو مقابلے کی دعوت دی جا رہی ہے جیسا کے جو ہے کہا جاتا ہے کہ میاں اگر تم میں جو ہے کچھ طاقت ہے تم میں جو ہے کچھ بل بل ہے اور تم میں جو ہے کچھ جو ہے وہ قابلیت ہے تو میرا سام میرے سامنے آ جاؤ میرا مقابلہ کر کر دیکھ لو تو یہاں پر بھی جو ہے یہ کلام اسی انداز کا ہے کہ تمہیں اگر جو ہے قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر ہم نے اس کو جو نازل فرمایا ہے اس کے بارے میں جو تم شک میں مبتلا ہو تو پھر جو ہے تم اس کا علاج جو ہے وہ اس طرح سے کرو اس کا مداوع یہ ہے کہ جو اس میں بیان فرمایا جا رہا ہے تو تم جو ہے یہ کوشش کر کر دیکھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے جو ہے اس اعتراض اور تمہارے اس شبے کی اور تمہاری اس مخالفت اور تمہارے انکار کی کیا حقیقت ہے تمہیں اس کا اندازہ ہو جائے گا تمہیں معلوم ہو جائے گا تو بہرحال قرآن کریم کا یہ چیلنج آج تک جو ہے منکرین قرآن مخالفین اسلام اور منکرین رسالت سب کے سامنے جو ہے یہ موجود ہے اور کسی کو یہ ہمت نہیں ہو سکی ہے کہ قرآن جیسا قرآن یا اس کی جو ہے صورتوں میں سے کوئی جو ہے چھوٹی سی بھی صورت کہ جیسی کوئی صورت جو ہے آج تک کسی نے بنا کر پیش کی ہو یہ بات نہیں کہ کوشش نہیں کوششیں کی لیکن سب جو ہے وہ اس کے آگے عاجز اور بے بس ہی نظر آتے ہیں واہ الحمدللہ الحمد للہ